برداشت ہو سکتا ہے لیکن کفار کی حکومت برداشت نہیں ہو سکتی میرا بہت بہت اسلام کفر برداشت ہو سکتا کفر دی حکومت برداشت نہیں ہو سکتی پہلے کوئی ہو بھی حکومت برداشت نہیں ہو سکتی اس دعوے کی وضاحت ہوئے گی اور اس دعوے دلائل ہو گے اور موضوع ختم ہو جانا مسلمانوں کفر جو موزی سب اور کفر دی حکومت یہ اس کے دند سب کے دند کر لو سپ نو رکھنا دوبارہ ہے لیکن جی دند رہ جان تو پھر رکھنا گوارا نہیں کیوں سب جو اپنا زہر منتقل کرتا ہے اور بند کسی چیز کو مارتا ہے وہ دندا کے ذریعے وہ جڑا ٹیکا رکھتا ہے نا مراد ٹیکا وہ دند سخت ہو گئے ان دندا کے ذریعے وہ اپنا زہر منتقل کرتا ہے اگلے ویسے جو دند اڑ لو تو سمجھو ایک رسا ہی لگا پھر گھر کے اندر یہ مداری لوگ جنہوں نے بڑے بڑے پلا اجدہا سب رکھے ہوتے ہیں وہ بچے کے گاٹے پا چڑ دیں بچہ کھیل رہا ہوں بلکہ وہ اندر منہ دند نہیں ہوتے اور انہیں کوئی جادو نہیں دیتا ہوتا اسی طرح بچھو وہ ڈنگ وڑ لو بچھو لگے پھر لیکن جی ڈنگ رہ گیا تو انہیں بندیا دیا دھاڑا کٹا دیا کوفر اسی طرح سمجھو کوفر سپ کے پچھو یہ ڈنگ وہ حکومت حکومت کے ذریعے وہ خلق خدا میں تمام فسادات دین دنیا میں سب فساد وہ اس سے اپنے حکومت نار حکومت کے تند نار وہ دنیا چ پھیلا ہے لہذا اللہ رسول اس کو جانتے ہیں انہوں نے قانون بنا دیتا کافر رہ سکتا ہے کفر رہ سکتا ہے اس کنجر کی حکومت نہیں رہ سکتی مسلمانوں کفر کافر کو اسلام برداشت کر سکتا ہے اسلام دے اندر اسلام دی حکومت دے اندر ہوتے ہیں کون ذمہ داری اسلام کی حکومت دے اوپری اسلام دے حکومت انہوں یعنی انہوں کافر جڑے زمین ہوتے ہوئے انہوں نے اس شرط نہ اپنی حکومت اپنے علاقے میں رہائش دی اور اپنے کفر دے اوپر قائم رہن دی اجازت دین دی اسلام دی حکومت اس شرط نہ کہ تسا سڈا محکوم رہنا اگر جی تھی اپنے عبادت عبادت خانے کے اندر رہ کے محدود دائرے کے اندر رہ کے اپنے کفر تو رہو گے رزق معاش کماؤ گے تجارت کرو گے آن جان رکھو گے باہر کے ملک اپنے ملک اور مسلمانوں بھی لین دین معاملات کرو گے اسلام تمہیں منع نہیں کرے گا اسلام تمہیں نہیں روکے گا یہ زمیا واسطے قانون ہے اسلام کا تمہیں نہیں ڈکے گا اسلام تھی رہ سکتے ہو لیکن انہوں کی حکومت اسلام گوارا نہیں میری گل غور سمجھا جائے جی۔ تو اپنی حیثیت سمجھ آ جائے گا اپنا مقام سمجھ آئے گا اسلام کافر کی حکومت ختم کرنا جہاد کرتا ہے گل سمجھ کافر کی حکومت ختم کرنے کی کرنا جہاد اسلام کا جہاد کفر مکاؤ واسطے نہیں اسلام کا جہاد کفر کی حکومت مکاؤ وہ بولو مرو ایٹا پتھر کو چپ کر کے بہ رہے ہیں اچھی بولو میرا سوال سمجھو میں انتہائی اہم موضوع ہاں۔ بڑے بڑے اپنی حیثیت معلوم ہو جائے اس وقت ساری حیثیت کی اصل ہوتے خوش لگے پھر ہاں، یہ اپنی خوشی کے اتنے ساتھوں پھر ندامت ہو گل سمجھو کافر حکومت انہوں کا زور حکومت کا جڑا ڈنگ گے بچھو گا سب پنڈ توڑ واسطے انہوں کا زور مکاو اسلام جہاد کرتا ہے اسلام لڑتا ہے کس مقصد کفر دی حکومت بننو کافر دی حکومت بننو حاکم نہ رہے یہ کنجر حاکم رہا تو پھر نقصان اتنا ہونا ہے کہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہو سکنا لہذا پہلا یہ حکومت بننو بن کے پھر یہ سارے محکوم غلام تابے دار ہو کے تو پھر اپنے مخصوص دائرے میں رہ کے یہ اپنی زندگی بسر کر دنیا کما اپنے کفر میں بھی رہن تو سانو گوارا ہے لیکن یہاں کی حکومت کسی صورت گوارا نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو یہ ہولی ہولی یہ موضوع ایسا ایسا تھے دل دماغ سے وزن پائے گا ہالے وزن نہیں ہونا کون معصوم ہالے وزن نہیں ہونا کیونکہ بے وزن ہیں آپ اب بہت زیادہ بے وزن بن گئے ہیں سانو ان گلان دی قدر تے جتھے رہی سانو تے ان گلان دا خیال ہی نہیں آ سکتا خیال جی جا لوگ بولتے پیسے لیکن کاروان کے دل سے قافلے کے دل کو مسلمانوں کے دل کو احساس دیا جاتا رہا وہ نقصان کا احساس ہی ختم ہو گیا اجاڑا ہو گیا ویرانی کی جی ہو گئی احساس ہی ختم ہو گیا ہوں جب احساس ختم ہو جائے تو جی وہ احساس والے پاس میں لے جانا چاہتا وہ نقصان کا درد تمہیں سمجھا چاہنا کہ ادھر احساس ختم ہے پھر حالی یہ موضوع وزن تو نہیں پاوے گا تو اثر تو نہیں کرے گا ہو سکتا ہے آخر جا کے تمہوں کچھ تھے دلوں کے اتنے اپنا اثر ظاہر کرے گا اور فرماؤ اثر ضرور دکھاوے گا لیکن آخر حالی عجیب لگے گا ہوں دیکھو پھر غور فرماؤ اسلام لڑک سوال یہ لڑنا یا کفر کی حکومت نہ لڑنا سمجھ نہیں آئی نے کفر کفر کفر کا لڑنا لڑنا لڑنا یا کی کی حکمرانی حاکمیت حکومت نہ نہ اگر اسلام تو کافران اپنے ملک رہن قتل اجازت نہ دے دیا وہ تو دن دے نبی شہادت ذمی کفار ہے وہ عرب کے خطے چ نہیں سن عرب کے خطے چ نہیں رہ سکتے سن کیوں کہ عرب کا سکہ علاقہ سید المبیا جیسے نبیوں کے سردار نبوت کا علاقہ سی خاص جتنے تشریف لے آئے ہیں اتنے حضور نے فرما دیتا لا یجتا میں دینان فی العرب عرب کے اندر دو دین کٹھے نہیں رہ سکتے اتنے صرف اسلام کا دین رہنا عرب کے علاقے تو بعد پھر کافر رہن کی اجازت کفر رہن کی اجازت دیتی گئی خلفاء دور اندر رہا ادھر ادھر کفر رہا زمین رہے زمین کے احکام خصوصا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور وچ لکھے گئے دسے گئے پھیلائے گئے پرانے مجید سانو دستا ہے توجہ ذرا پرانے مجید سن دستا ہے کہ کافراں دی حکومت نال لڑنے حتا کہ او تھوڑے محکوم اور تابع ہو گئے پابند ہو کے اسلامی لیکن قانون اسلام سے پابند ہو کے اسلام کی حدود سے پابند ہو کے غیر تو کوئی حرج نہیں کہ رہ سکتے ہیں کچھ مال انہوں دینا پہنتا ہے وہ مال چیزیا آخیا جاتا ہے وہ کافر دمی لوگ جنہیں داری ادائیگی دان پسند ہے جان پسند ہے کافر چلتا ہے مسلمان ہو زمی کافر اپنا تجارت مال لے کے جا رہا ہے مسلمان ڈاکو پی گئے اسلام ان سزا دے گا کہ تو اس کافر کا مال نہیں مٹیا مسلمان کو سزا دے گا کہ تو اس کافر کا مال کیوں ہو گیا سزا دے گا ہاں جی اور وہ سزا وہی ہے جن مسلمانوں کے مال لوگ سزا ہے ڈکیٹ کی جی اندر جناب مخالف سنگھ کو ہاتھ پیر وٹو اور پھانسی لا کے سر عام چوک پہ افراد دو وہ جنازہ نہ پڑو ڈاکو دا کھلوتا رہے توجہ ہے یہ اسلام کی سزا ایڈوکیٹ واسطے جی اللہ نے قرآن ذکر فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے جو حربون اللہ اور رسول یہ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں ڈاکو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں ہوں توجہ جیڑا ٹوٹے کافر دا بال اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ رسول نال جنگ کر رہا ہے لٹن والا مسلمان کافل سمی بال لٹے لے فرمانا ہے یہ اللہ رسول نال جنگ کر رہا ہے کافر دا بال لٹے اللہ رسول نال جنگ کیونکہ ایک کافر اللہ رسول کی کی حکومت حکومت مان مان کے مسلمانوں نے ملک رہ جب تو ذمہ داری اچھا ہوں سمجھو یہ تکلیف والا وہ سمجھو اللہ رسول کو تکلیف دے اللہ رسول کی حکومت اور قانون کو تکلیف دے رہے سمجھ نہیں آئی جی؟ ہوں اللہ پاک نے پرانے مجید کے اندر سا یہ سانو حکم دتا لڑن کا لڑن کا اگوں مقصد بھی دسیا اگوں غائب دسی کتوں تک تو اسے لڑنا یعنی دسیا بھی لڑائی کس حد تک رہنی چاہیے کیڑا مقصد ہے جب مل گیا تو لڑائی بند پھر کسا نہ نہیں ایک مخصوص حد پہ اس حد تک اس مقصد تک تصا لڑنا اس تو بعد کافر نہیں لڑنا یہ قرآن سنو ذرا کچھ ہی بولو قرآن اللہ ارشاد ربانی قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتل الذین لڑو لڑا لا باللہ اللہ نہیں جی ولا بالیوم میرا اور یوم آخر و آخرت نہیں نہیں ولا ما حرم اور ان چیزوں حرام حرام نہیں کر دے جیزان اللہ نے حرام حرام حرام کیتا ہے اللہ نہیں سمجھتے انہوں لڑو دین حق کی کرتے دین حق کی پابندی نہیں کرتے مین لڑی کتا اگو دس میں کیڑے کافر فرمایا جڑے اہل کتاب جنہاں جنہاں یہود یہود نصارا نصارا من من الذین الذین اوتوا اوتوا الکتاب الکتاب کتاب کتاب لی اہل انہاں کافراں نال فرمایا حتا یعتل دا وہ انہاں لڑتے رہو تکینا جنیا محال رو اس کا جنیا ہوتا بتا جانا مقصد اللہ آئی کفر کو ختم کرنا نہیں اصل مقصد کافروں کی حکومت کو ختم کرنا ہے Thank you. میرے حضرت حضرت اسلام جیڑا مال جا حفاظت دین بدلا انہوں جنوں وہ اگر سمجھو اگر وہ اسلام قبول کر لیں پھر انہوں تو مال نہ لیا جاتا مسلمان جزیہ نہیں ہوتا مسلمان اپنے گھر رہ رہے ہیں مسلمان کو جزیا نہیں لیا جا رہا وہ تو رہ رہے مال دے دان رہ سکتے یہ گھر یہ مالک کافر جیسے مسلمانوں کے کے ملک گا ان مال دے رہنا کیوں ماما لگ رہا واسطے کالے جان کا تحفظ کریے کدے واسطے وہ مال بچائیے کدے واسطے نے ان کما کے سارے موقع دئیے یہ سارے سکھ جی وہ ملنے نے وہ حکومت نو پیسہ دے گا اور پیسہ بھی اسلام نے معمولی رکھے ہاں جی اور پھر وہ دے اندر بھی ونڈ کی تھی بچیاں کے اتنے نہیں ہوتا ہاں جی مخصوص لوگوں کے اتنے رکھنا ہے وہ دے نے تے پھر رہندے نے مال دے کے وہ رہندے نے گل سمجھا جی جزیہ دے کے مجاہدین کی جماعت بھیجنے سن سمجھ نہ پاؤ جب مجاہدین کی جماعت صحابہ کی بھیجتے سن فرمان سن جا کے اعلان کر لیا جی۔ لوگوں اسلام قبول کر دو قبول کر لین تو لڑ لڑ دوجا اعلان کرا جی، اگر اسلام قبول نہ کر لیکن نوے نہیں بنا سکو سکتے جی ہے رہ خانہ نہیں بنا سکتے پرانا جڑا انہوں کا ہونا ہے وہ اصا ڈہنا نہیں وہ اپنی عبادت کر عبادت کی اجازت بت پوجن بت پوجن کی اجازت وہ اپنے بت خانے جان عبادت کرتے رہ باہر کاروبار کاروبار بھی ہونا لیکن مخصوص شرط نے امتیازات نے علامات نے وہ رکھے جاتے ہیں انہیں پابندیاں کام کرنا ہوتا ہے توجہ ہے اسلام کا دیکھ لو دیکھو تھی ہوں دیکھ لو قرآن بھی آیا میں مزید سامنے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ایک آیت مبارک ہی کافی کافر ماحول معاشرے کے اندر اپنی مرضی نہیں کرے گا لہذا اگر کافر زمین مسلمان کسی کا یا کسی زمین کا مال چرانا ہے عبادت آپ نے کرا جی مرضی کر لیا اپنے حدود رہ کے باہر سارے آم بھی نہیں کھلے نہیں کھلی اجازت نہیں ہوتی عبادت کی کھلی اجازت نہیں دے سکتا اسلام پابندی نال اپنے گھر عبادت کر لیکن قانون کا پابند رہنا اگر چوری کریں گے تو ہاتھ کٹ کر جائے گا ڈکیٹی مارن تو جی پہلے سزا دسی لاگو ہو جائے سمجھ نہیں لگی گھر لے کے اسلام کے قوانین کا انہوں پابند رہنا ہے کفر پہ مطلب ہے آئی کافر حکومت کفر نالوں بڑی شہ ہوئی نا جی نہیں سمجھ آ رہی تو سرکی بولو پنجابی سمجھ نہیں آتی تو سرکی بولو خیال ہے کجرا نہیں سمجھ آؤ گی مولوی نہیں آؤ گی ہوں سمجھ ساری میں من مسئلہ جب بند کرنا حکومت مسلمانوں عیاشیاں کراؤ سونے دیا گلیاں مرا سونے کو سونے مکان بنا کے دے جو مرضی کر لیں اسلام آخر نہیں لانتی ہے یہ چال ہوئے گی یہ تیری پکاری ہوئے گی اسلام آخر ہے نا تو سانو اپنی حکومت کے تحت نہیں رکھ سکتا ہے اپنی حکومت کے تحت رکھ سکتے لہذا کفر گوارا گوارا ہو سکتا ہے لانتی تیری حکومت سانو نہیں رکھنے کی خطرناک چیز اسلام رہن دینا رہ کافر ہوئے ان بچاؤ مسلمان جان دے اگر ملک اگر ساری زندگی کافر حملہ کر کے زندگی کافر بچاؤ آپ جان دے دیا رسول کا فرض ہے کافر دی جان بچاؤ واسطے اپنی جان مار دیتے ہیں لیکن دوسری طرف کفر دی حکومت مکاؤ واسطے اپنی جان نانا ہے تحقیق اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ابلا بٹے جی، جی، حضرت جی، صاحب عمرے کسے ویلے کسے ویلے کافر دے بچاؤن واسطے مرنا بھی شہادت بن جاتا ہے بولا بول مرے اور خوشامدی ملا سن سن کے برباد ہونے والا لکھ لانا مولوی کنجر سجے کبے ویچن بھائی پیسے کتوں پہ آنے شیر پہ آنے جہاں شیر کے پیسے آنڈا ماں خود خسرے ادے ہی لگا رہنا ادے ہی لگا رہنا کنجرا لیا تڑنا سی بنڈ برسی تین سی موت سے خود ہوتے پتا نہیں دہڑی نکل آئی ہے سبحان اللہ میرے خوشامد کا بال آتا ہی نہیں سن گل کرنی اللہ کے کرم ایسی تیر جا سا سفر کر کے نہیں اپنے قانون کی عزت گل سوچ سی اسی طرح ہی جی ڈیری ڈیریدار بنتا ہوتے مہمان آ بیٹھے باوی جنہ مرضی مسلم ہو آ بیٹھتا ہے کوئی دوسرا ڈیری والا اتنے انہوں آن کے گال بنتا بولے برا بولے اگلا ڈیری دار کہجرا مینو بولے جنوں نہیں بولے تین پتا نہیں میرے ڈیری میں بیٹھا اسلام کی اند ہے وہ آتا ہے بھاوے کف ہے لیکن سارے قانون کو مان کے سارے ڈیری سے بیٹھ گیا ہوں یہ پہلا بچا سمجھو سان آپ بچا ہے عزت جی ہو رہی ہے اسلام کی ہو رہی ہے بول دے بیٹھا بولو اللہ اللہ اکبر اثر کرے کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے آگ کا طالب یہ بندہ آزاد پھر اس کافر کا مسئلہ مولا علی جیسے بول مرے بیٹے نہ بول شہید اسلام کے قانون کے تحت رہے کفر سے بھاگے رہے جھگڑا مسئلہ بن گیا مولا مولا علی علی جیسے جیسے نال نال بھی برابر ہی رکھ کے انصاف کرنا یہ نہیں آخنا ہوں ایک وہ ولایت فرق رکھنا یہ قانون جہاں چیزیں ہوں یہ جڑا قانون آ گیا اتنے فرق کو توجہ گل سنا لگا میں پہلے بھی میرے خیال سنا چکا ہوں ہوں بھی سنا دینا مولا علی دے حوالے بولو میرے آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی نے مدینے میں رہنے دوارا نہ کیتا مت پھر ہوئی بے ہوئی تو نہ کچھ ہو جاوے آپ کوفہ میں جا گئے توجہ آپ نے اللہ اکبر یا اللہ علی باغ نے فرمایا میں خلیفہ قاضی کو کدھر جائیے قاضی سر شرائے قاضی شرائے شین سے یہ اے بڑی شرائے رہے ہیں بہت عرصہ اچھا قاضی رہے ہیں بنو میت بھی قاضی رہے ہیں مولا علی کا دعوی نے قاضی رہے ہیں بنو میت بھی قاضی رہے ہیں توجہ بڑا ایک قاضی شرائے رہے ہیں ابن سیار دورے کی کوفے میں پانی لائے ہیں میں موضوع بتانا نہیں چاہتا موضوع کوئی خلل نہیں پانا چاہتا دن تقسیم ہو جائے گا بس تھوڑا موضوع پورا نہیں ورنہ اس پاس میں تو سکتا تھا کافی شوہر کو جھگڑا پہنچ گیا توجہ ذرا اسلام کا سچائی اپنے پیسے آپ ایک میرا گواہ میرا گلام کمبر حضرت کوٹا مولا مولا علی علی نے نے نے نے غلام غلام سن سر خرید نصیب ہونا آپ آپ فرمایا فرمایا گواہ گواہ گواہ انہاں جی دو ایک حسن حسن امام حسین سے بڑے اپنا دوسرا قاضی شعیب نے نے فرمایا حضرت گواہی گواہی چلے گی اے اے بیٹا وہ بہتر نہیں چل سکتی اور توجہ مولا علی اجتہاد میں فیصلہ کیا آپ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جنگ فرمایا جنتے جبانوں میں سردار ہونا ہو پر اتنے عجیب قانون قانون کی گواہی پتر کے باپ کا نہیں نہیں ہو سکتی سردار ضرور گا مگر اتنے گواہی اچھی بنا گا قاضی شرح دے اجتہاد تے علم دے سامنے مولا علی سرکار نو اپنا اجتہاد علم چھڈنا پیا او بولو مرے مولا غلام نبی صاحب میں جی بیان کر رہا ایویں المبسوط امام سرخسی دی اس دے اندر قصہ ایویں جس یہودی کی حال ایک پاسے دے نبی دا دا جڑا خلیفہ ہے دعویٰ کر نے نے پتر دی گواہی قاضی قبول نہیں گل سنو میری سچی گل جی پوچھتے ہو گھوڑا میں میں میں دیا اس اس گھوڑے سے کیا پا کے نال جہاد کرنا ہوں آخری مثال مثال نہیں دیتی تو کی لوڑ علی جیسا ایک کافر زمین مقابلے حکومت نو کی ہوئی علی پاک تھوڑا واسطے جہاد کرتا رہا مولا علی جہاد دے کسے کتنے وسیع نے اور کتنے کثیر کافر جہاد اگر اسلام کے قانون امتہ لیکن مقصد حکمت بولتے نہیں غور ہوں اسلام حکمت کیوں رکھی رہ جائے حکومت نہ دیا تھوڑے قانون میں ہو لیا اپنی بچاؤ ہے تلوار کرنا پڑے تلوار تلوار ساتھوں کے پنج پڑے تلوار اسلام دیا خوبیاں کھولاں گے اسلام کے کمالات کھولاں گے اسلام کے انصاف کھولاں گے اسلام کے اخلاق کھولاں گے یہ ویگ کے آپ کلمہ پڑھن گے نہیں سمجھ آئی تو پھر تھوڑا دھکے نہ قانون بنتا ہے حکومت کلمہ پڑھ لیا منافق رہے گا جو ہے اسلام لڑکے جگہ سے سنا دیا ختم ختم سر حکومت جس لڑنے سرمای حکومت ختم کر دے سمجھو سارے گئے بریہ دھارے کی مر جائے کافر اس واسطے اسلام پر مافرا حکومت ختم کرو کفر نہ حکومت نہ نہ نہ رہن رہن دیا دیا جی۔ کی کی کی فرمایا فرمایا کفر حکومت اندیرا جی۔ فتنہ فتنہ اللہ فتنہ فرما دیتا ہے سبحان اللہ دنیا دے اج دے کافران دی میں چال دسنا تے مکاری تے شیطانی دسنا انہاں اوہی طریقہ رکھا ہے جیڑا طریقہ اسلام میں آتیا دکھا سی نا کفر رہن دیا جے حکومت میں رہن دیا جے یورپ دے کتے کافران اسلام دی روح سمجھی ہوئی ہے حرام دیا نا یورپ کے انگریز کافر اور اسلام کی روح اینی سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ملا شیخ الحدیث پیر بٹا شیخ المشاہد بیٹھا ہوگا نا یہ انہیں کہہ بدھ کا بدھ انہوں نے طریقہ رکھ لیا مشورہ کر کے کرو اسلام برداشت اپنا مسلمان اسلام برداشت کر لو ایمان برداشت کر لو لیکن مسلمانوں کی حکومت نہ برداشت شاجی کبلا وہ حسین و جمیل کتاباں ساڈیاں قدیم ترین کتاباں تے انتہائی قیمتی کتاباں وہ انگریزاں چھاپیاں پہلا تے ساڈے تک آئیاں عربی وچ اونہ چھپائیاں مثلا ایک مثال دے دینا ساڈے امام ابو داؤد سمجھتے ہو سنیا ہونا ہے جنہاں دی حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف بولا چلو تیرا لنگر پورا لب جاتی میں گل کر رہا لڑائی کا موقع لگ جائے گل تو کوئی فرق نہیں پہ پنج ویٹو پاور ہم تمہاری نہیں ماریں گے تم کو ہماری ماری نہیں پڑے گی ویٹو پاور اگر تم ہم سے کوئی مطالبہ کرو گے مرضی ہے مانے نہ مانے لیکن اگر ہم تمہیں آرڈر کریں گے تو وہ آرڈر ہے اس کو ماننا پڑے گا نہیں مانو گے تو اڑا دیا گیا پانچ کافر میں وہ پنجے کافر میں کافر نے اس پاور اور پاکستان کے اندر ایک مسلمان بھی گوارا نہیں کیا بولو مرے جی، بولو کافر نے اپنے نار ایک مسلمان کی اس پاور اور طاقت کا گوارا نہیں دیتا سارے کافر نے پنجل کافر Thank you. اپنی حکومت ووٹوں دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں چھتر لے کے کے کے آیا لڑے بچا لڑ ہوں کٹو جڑے لڑکے بنائے سنتا آپ کیونکہ حکومت میری ہی چل رہی حکومت میری آپ چلتے بھی رینو میرا حکومت تاریخ اللہ جو ہے سونا سن سن سن کافر بنا دے یہ سارا اسلام بھی دن ہے جی۔ لہذا وہ بھی کہیں کہ حکومت کھو کے اگر کسی علاقے مسلمان آبادی تو انہوں نے آخو قانون ساڈا رکھا کہ چلاوے گا کہ یہ مسلمان ہے قانون ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਲੋ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਲੋ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੋ ਸੁਣਾ ਲੋ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਲੈ اسلام آتا ہے بھائی یہاں کافر کو جزیا لینا مال لے کے یہاں انہیں آخیا جزیا والا لفظ بولو بولو ٹیکس بولو ہر کسی رہائش کا ٹیکس دینا پڑنا ٹیکس بڑی بڑی رسول پاک نے فرمایا لا ٹیکس خور جنت پتا چاہیے سرکار نے فرمایا کہ ٹیکس چور جنت نہیں جا سکتا اسلام اسلام میں نہیں ہوتے یعنی سارے خاصوں نے خراب ہے سمکیا خراب ہے اسلام نام پہنچنا چاہیے one, one. کنجر گھروں نکلتا ہے کس حالت یہ جی؟ نظام کا کدھر جاتا کی دن مسلمان اصا پچوجا سال کا ہو ہو اک کھول کے پینتی سال گئے اس معاشرے ہیں میں پینتی سال پہلے آ رہا ہے جن کو سوچ سمجھا جائے باغی مر سورہ تھی بولن ہو پا وہ قانون کی نظر میں سب برابر اور بدو نظر میں برابر کہتے تھے اسلام مسلمان ہو گیا اور کتے کا بچہ حرام زادہ ہمیں پاگا قانون کی نظر میں سب برابر یہ کافر بھی لگاتے ہیں مسلمان بھی لگاتے ہیں اگر قانون دیکھا جائے گا اگر قانون کافر کا ہے تو برابر کہنے والا لانتی فراؤن کا بچہ ہے اگر قانون اسلام کا ہے پھر برابر کہنے والا ہے کرے کرار کا غلام ہے اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چیشتی صاحب پتا لگا پیٹتے رہتے ہیں پہ تو بند ہو گیا سارے ورگے رہ گئے پر چلو سڈے پٹتے رہتے نتائج کیوں نہیں آتے نتائج کیوں نہیں آتے نتیجہ دن ب دن منفی منفی منفی منفی غلط تو غلط غلط تو غلط کوشش بار آور ہوتی ہی نہیں پسپا پسپا ادھر سے ہر کوشش پیچھے جا رہی ہے اور ان کی کامیابی آگے آ رہی ہے مزہ کیا ہے بھائی نظام قانون ہی اصل چیز تھا اسلام تو کہتا تھا کہ کفر گوارا کر لو حکومت گوارا نہ کرنا یہ سانپ ہے اس کے دانت توڑ کے رکھنا یہ بچھو ہے اس کا ڈن کاٹ کے رکھنا تو کٹن کی بجائے انہوں نے لگ گئے دند لگ گئے وہ ہر ایک نو نماری چلے آگے فتنیا کا مد سن کفر کے قانون نظام جنہ مسلمان لڑ ہوئے سن اللہ گئے نے لڑن بجائے انہاں دے قانون بناون چلاون بچاون دا کام ہی مسلمان کر رہے ہیں نظام بنا چلا بچاؤ مولوی نو دسیا مولوی فتوا یاد آپ بت فلم بنا پولیس کو پتا لگا انہیں جا کے مولبی نے پڑ لیا لیا فول فدو فدو نہ ہوتا تو یہ نتیجے ہوتے ایسا تو تینو میں رونے ہی نہیں ہے باری کی سانو کہیں دے رہے کنجر موہے میں گاہ کرنے لگے اینو میں نہیں کھڑا ہے پتہ نہیں کتے لگے ہونے تاکہ کتے جا رہی ہے یہ بیچارے سانو پیشان سکھانے یہ کھول چھوڑنے انہوں نے پتہ نہیں یہ چاڑی مار بھی جیسی سرپرست آلہ بن کے بیٹھے ہو گیا کیوں کیوں یزید کے اندر بچپنا بچپنے کے اثرات بہت غلط نکلتے وہ ویس کر ایک پاسے کٹو یہودی دے نظام سے خدام بن کے بہ جانا تین پتا ہے ٹی وی ڈیش ہے یہ کافر دیا کہ مسلمانوں کافر نے بنا ادھر کفر پھیلتا کہ اسلام پھیلتا سچی بولی شرم شرم صحیح گل کری منافق نہ بولی اسلام کے اندر پھیل پھیل رہا ہے سید سید بنا شوکت حسین رضوی رضوی یہ امام رضا کے حوالے سے امام رضا امام رضا کے حوالے رضوی سید شوکت حسین رضوی شاہ نور سٹوڈیو ہر سید کے پیرا پہ ہاتھ رکھی کر ہر سید کے پیرا پہ ہاتھ رکھی کر ہاں۔ کئی ایسے بھی ہیں جن کا مینوں بس چلے تو میں بھوت سے ریکارڈ مار دوں تو سید آ گیا تو پورے میں تو سید آ گیا اودے پیرا پہ ہاتھ رکھ جاڑا رسول سبھی کاشمن بڑا بڑا بڑے بڑے میں جی آنجن نے بڑے سارے چار اگان رکھاؤں سہدا چار میں گوڈیا جی ہاتھ رکھ کے ہاں؟ اپنے ملنا جدو رسول دشمن بنے کفر کا ٹٹو بنے اس اسمنٹ میرا جسم میری مرضی والی آتے نے گرجے آج پہ دے گرجے مسلا بڑا گرجا بنا دیا گرجے کا ایسی خبر گئے ایسی خبر کی پھر پتا نہیں ہزار پیچا مثال ابتدا کی طرف تو نہیں مثال انتہائی تاکہ اگلا ٹبر تو لے کے بال کٹائیں گے چٹا ٹبر نو لے کے کے تھڈو ننگیا کر تو وہ کہنی نے میرا میرا جس جس میری میری مرضی بالکل ننگی تین شرم آئی ہے تو کدی سوچے یار یہ فرق کیوں کیوں پہ گیا گیا سجدہ گھروں اسلام اٹھتا سی کافروں کے گھر ہوتا خانا خراب نہ ہوئی جا روا نہیں رونا جانتا لیکن چپ چلا نہیں جانتا دکھ دور کرنا نہیں جانتا پنجابی جانے فلانا رونا جانے ہونا نہیں جان راز تین ہوں سمجھ آ گیا اسلام کیوں کفر نو برداشت کریا جے کفر دی حکومت نو برداشت نہ کریا کفر دی حکومت برداشت کر کے وہ غلامی کا نتیجہ جڑا اج ویخ رہے ہیں کہ ہر گھر دل بدن اجڑتا بگڑتا بگڑتا سورا دا سور بنتا جا رہا ہے وہ وجہ صرف یہ ہوئی ہے کہ کافر چال چلی گئی نظام قانون اپنا بنا لو آپ گھر چڑھ وڑ جانا بھی نہیں نہیں سکنا یہ یہ ہوں جا سردار خان بلوچ لوندرا والا اتنے شہری سنا سنا رہا رہا تھوڑی لیکن نتیجہ کن ہوئی دیکھے گا اثر الٹا پینا وہ بچارا سنگ پاڑ پاڑ کے اٹھ جائے گا اچھا، نہیں قائم رہ سکتے آئے میں کہہ کیونکہ سارا کچھ کے کے پڑھ بیٹھے بڑے مضبوط بڑے پھر رہے ہیں لیکن مضبوطی ساری کام نہیں ہونی کیونکہ دن دن ب وہ جڑا طریقہ انہیں اپنایا ہے وہ نبوست وہ دن دن ب رہی ہے لیکن جاگ ہوں شاہ مگر لگ فرض میں پہلے کہنا تھا کہ میں کیا گیا ہے کھلونا بڑی کھلونا ہر کسی کا کم نہیں خصوصاً اس طوفان طوفان سیلاب جی سیلاب آتا نا ٹیکتا جا رہا جدھروں بڑھ جائے تھوڑی جی پانی مل جائے وہ بڑھ جاتا جا سیلاب طوفان ہر گھر چڑھ لیکن اتنا ضرور ہے آخری جملہ میرا جنگ لگی کھڑی سڈے بزرگ بھی دس گئے تیسری جنگی عظیم لگے گی اور یورپی تہذیب سب ہستی سے مٹ جائے گی تمہاری تہذیب اپنے کنجر سے آپ ہی خود خوشی اترے گی اقبال فرما گئے وہ وقت تھن لگتے نیڑے ہونے جڑے بم بنے کھڑے نا ترقی سمجھ کے جی بمبے انٹر وقت آ گیا جی جی گرو کرتا ہوں بما کے پٹنگ مینو گزار گزرنے لگے میرے خیال میں جو میں جناب نو دینا چاہتا سا وہ ان شاء اللہ تمہیں مل گیا آگے یہ سمجھ اس کو زیادہ بولن کی حاجت نہیں اللہ جل شان ہو سانو نبی سونے دے صدقے جی رگ رگ اسلام رکھے سانو اسلام سے مارے اسلام نام دعا فرمانے سجد معروف ہے بادشاہ جی۔